ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ میں کاٹا جائے احمد بن صالح کے الفاظ میں ہے ہاتھ کا کاٹنا چوتھائی دینار اور اسے زیادہ میں ہے سننے داود حدیث نمبر چار ہزار تین سو چوراسی